يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبر دی ہے کہ ان پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے گزشتہ قوموں پر فرض تھے اس لیے کہ روزہ رکھنے میں انسان کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی ہے اور اس لیے کہ آدمی جب اللہ کے لیے کھانے پینے اور مباشرت سے رک جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں مشغول کر دیتا ہے تو اللہ اسے تقوی کی راہ پر ڈال دیتا ہے ابتدائے اسلام میں روزے ہر ماہ میں تین دن کے لیے رکھے جاتے تھے اور مریض و مسافر حالت سفر میں روزے نہیں رکھتے تھے بلکہ دوسرے دنوں میں رکھ لیتے تھے اور صحت مند آدمی جو روزے رکھ سکتا تھا اسے اجازت تھی کہ چاہے تو روزے رکھے اور چاہے تو نہ رکھے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے کچھ دنوں کے بعد یہ حکم صحت مند لوگوں کے لیے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے ذریعے منسوخ ہو گیا اور بوڑھے کمزور کے لیے باقی رہ گیا امام بخاری نے وعلی الذین یتیقونہ فدیت تعام مسکین کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ حکم بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے ہے جو روزے نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اور یتیقونہ کا معنی یہ بتایا ہے کہ جو لوگ عمر فانی کو پہنچ جانے کی وجہ سے روزے کی شدت برداشت نہیں کر سکتے وہ افطار کر لیں اور روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں